حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے لیے ہماری سنتیں بیان فرمائی اور ہمیں نماز کی تعلیم دی اسی دوران میں فرمایا جب تم نماز پڑھو اور قیدے تک پہنچ جاؤ تو تم میں سے ہر ایک کسی کو سب سے پہلے یوں کہنا چاہیے التحیات الطیبات الصلاة للہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله پاکیزہ آداب اور عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ سات جملے نماز کا تحیہ یعنی اتحیات ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو ایک